نمبر پچیس حاجی کی دعا پر مغفرت عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغفر اللہ للحاج ولمن استغفر له الحاج حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی حاجی کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس شخص کی بھی جس کے لیے حاجی استغفار کرے